وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من من من الله رحم وحال بينهما الموج فكان المغرقين اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو میرے پالنے والے ہیں بڑی بخشش کرنے والے اور بڑا رحم فرمانے والے ہیں وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی نو علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے تھا پکارا کہا کہ پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ یعنی ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے طوفان نوح کا تذکرہ نوح علیہ السلام جنہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے ان سے فرمایا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا پانی پر چلنا اللہ کے نام کی برکت سے ہے اور اسی طرح اس کا آخری ٹھہراؤ بھی اللہ ہی کے پاک نام سے ہے ایک قرآت میں مجراہ و مرسیحا بھی ہے یہی اللہ کا آپ کو حکم تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمد للہ من القوم الظالمین کہ اللہ کا شکر و تعریف ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی جس کا ذکر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر اٹھائیس میں ہے اور سورہ مؤمنون ہی کی آیت نمبر انتیس میں ہے کہ یہ دعا بھی کرنا ربی انزلنی منزلم مبارکم و انت خیر المنزلین اسی لیے مستحب ہے کہ تمام کاموں کے شروع میں بسم اللہ کر لی جائے خواہ کشتی پر سوار ہونا ہو خواہ جانور پر سوار ہونا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے سور زخرف کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں اور کشتیاں اور چوپائے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں کہ تم ان کی پیٹ پر سواری کر لو اس دعا کے آخر میں اللہ کا وصف بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے اس لیے لائے کہ کافروں کی سزا کے مقابلے میں مؤمنوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہو جیسے اللہ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 167 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب اے نبی جلد سزا کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی غفور الرحیم بھی ہیں اور سورہ راحت کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان رب کل دو مغفرت علی آلم و انََََََََََ ربك کل شيقاب ي آپ کے رب اے نبی لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والے بھی ہیں اور وہ سخت سزا دینے والے بھی ہیں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں رحمت اور انتقام کا بیان ملا جلا ہے اس وقت پانی روئے زمین پر پھر گیا ہے کسی اونچے سے اونچے پہاڑ کی بلند سے بلند چوٹی بھی دکھائی نہیں دیتی کہ پہاڑوں سے بھی پندرہ ہاتھ اور بقول بعض اسی میل اوپر ہو گیا ہے باوجود اس کے کشتی نوح اللہ کے حکم پر برابر صحیح طور پر جا رہی ہے خود اللہ اس کے محافظ ہیں اور وہ خاص اس کی عنایت و مہربانی ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا لما انگل میں یعنی پانی کی تغیانی کے وقت ہم نے آپ تمہیں کشتی میں چڑھا لیا کہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھ لیں اور سورہ قمر کی آیت نمبر تیرہ تا پندرہ میں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس تختوں والی کشتی پر سوار کرا کر اپنی حفاظت سے پار اتارا اور کافروں کو ان کے کفر کا انجام دکھا دیا اور اسے ایک نشان بنا دیا کیا اب بھی کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے اس وقت نو علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو بلایا یہ آپ کے چوتھے لڑکے تھے اس کا نام یام تھا یہ کافر تھا اسے آپ نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت ایمان کی اور اپنے ساتھ بیٹھ جانے کی ہدایت کی تاکہ ڈوبنے سے اور کافروں کے عذاب سے بچ جائے مگر اس بد نصیب نے جواب دیا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان بارہ سے بچ جاؤں گا ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ اس نے شیشے کی کشتی بنائی تھی واللہ عالم قرآن میں تو یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ طوفان پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا میں جب وہاں جا پہنچوں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا اس پر نو علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج عذاب الہی سے کہیں پناہ نہیں وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو یہاں عاصم بمعنی معصوم ہے جیسے قائم متعوم کے معنی میں اور کاسی مقصو کے معنی میں آیا ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں جو ایک موج آئی اور نو علیہ السلام کے اس نافرمان بیٹے کو لے ڈوبی